جناب یہ تو آپ کے ساتھ ہمارا

ڈاک امی نامردھ اتفاق

ضابطہ اخلاق کے نکات اور علماء کرام کے نام درج ذیل ہے لکھا جی اتحاد بین المسلمین کے تحت دوسرے مسالے کے اکابرین کا احترام کرنا اور تھی دسو جی یہ صحیح کفر ہے یا نہیں ہے کیا دیوبند دے اکابرین جڑے سن وہ بل اتفاق مرتدین ہیں یا نہیں جا آخر اکابرین کا احترام کرنا احترام جڑا ہے وہ تسلیم تو ان اردر ہے تسلیم مال ادب جڑا ہے وہ احترام ہے پھر اس دے اندر جڑے شرکا سن وہ شرکا جڑے نے وہ کیڑے سن جی مفتی سمیع الحق ظفر نمانی حمید الدین خواجہ سیالوی اجمل خان حاجی فضل کریم یا فضل حق مفتی زین العابدین عبد عبد الرحمان الخالق رحمانی محمد شفی رضا المصطفیٰ جمیل احمد نعیمی محمد یا میر راشدی قاضی سان الحق انور الحق حکیم مدن اشرف سید برات ابن شاہ پیر محمد ابراہیم سیالوی سلیم احمد خان سلیم الرحمان محمد روپڑی یار خان عبد عبد المالک عنایت اللہ گجراتی قاسمی مفتی حسین نیمی غلام دستگی افغانی ملک بشیر احمد شاد کاکانی وغیرہ یہ جناب مطلب اس کرتا سا جی, جی، یہ ہوں دسو بھی امام اہل سنت کے فتوی کے مطابق علماء حرمین فتوی کے مطابق سارے مرتدین ہیں کہ نہیں ہیں خانش کافی فی واضح ہی واضح کفر دیتا تھا نہیں ہوتے اچھا پھر اگلے اجلاس میں پاکستان پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ بے نظیر بھٹو کے بال بیانات کا سختی سے کے ساتھ نوٹس لیا گیا اور ان پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا ان میں اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ قرار دینے حق کو خدا اور بندے کا معاملہ قرار دے کر سیکولرزم کا پرچار کرنے عورت کی حکمرانی کے بارے میں قرآن و سنت و امت کے واضح احکام کو تسلیم نہ کرنے اور سلمان رشدی کے معاملے میں عوامی جذبات و مطالبات کو نظر انداز کرنے کی عمر بطور عمر بطور خاص قابل ذکر ہیں تو پھر اندازہ لگاؤ کہ جی رسول خدا نوشی کہہ رہی ہے رسول کریم نو انہوں نے پھر لکھا ہے محترمہ بے نظیر ہاں

وہ پڑھو اندر لکھا کہ کہ اس لیے حل کیتا گیا سی نبی پاک بارے نوز من ذالک سکول محمد ایک شخص تھا سارا کتنے طبقے چار فریق حضرت فری قالاس مت یارویں انگلش انگلش جہی نا والی والی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ یارویں اس لکھے کالے گورے انگریز خدا کے بچے

لیکن وہ جی تو ہو گئی اس جن مرتد ہو گئے جن کافر ہو گئے انہوں نے حضرت جی اس لیے ہوں حکمت اس شاید کا نام ہے کہ شریعت کے اصول پابندی کی جائے شریعت کے اصول تو ہٹ کے کوئی کم نہ ہو لیکن شریعت کی رد جاگا پھر لحاظ نہ کریے اس کا دن ویکیے ہے کون نہیں کیا حکمت جی شریعت شراب حکمت نہیں اور جڑا آیا یا النبی جاہد الکفار والمنافقین علیہم تے کیا الفاظ تے بیان کلام دے اندر جڑا ہے ہے جڑی وہ ہوئے گی نہ نہ ہوے ہوے گی جی۔ بالکل بالکل گی اور بس یہ اتنی بات ہے کہ ایسا ہے وقت کی کہ جی۔ ہماری بات سنی تو صحیح

اور میں ہوں ایک استفتا لکھا مسٹر بارے وہ میں جناب سا اس کے خوش خوشی تعریف کرنی اور میں اس کی تعریف کر کے نا جی تعریف کر کے میں بھی کر رہا ہندوستان ہندوستان اردو اردو ہاں۔ جی جی استفتا میرا کردوستان جیسے جدید معلومات بھی ان شاء اللہ صحیح ہاں، تو آپ کے جو افغان صحیح ہے جی، اور ہمارا احساس بھی چاہیے جی جی بالکل اپنے تریف کے ہاں، مطلب مطلب جی، جی۔ لوگوں کو قریبی رکھے ہیں اور تھوڑا بات ہو اب کی بات ہے کہ آپ نے جو اگر آپ نے ہماری جوڑے بھی ہمارے سلم بھی آپ کے ساتھ شام کا سارا مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر بخش یہ میں آپ کو ایک آخری بات عرض کرتا ہوں جی کہ یہ جو سکول کی تعلیم ہے نا اس میں یہ نہیں ہے کہ خالی دین کی تعلیم شامل نہیں اس تعلیم کو لا دین تعلیم کہا جاتا ہے اور یہ لا یہاں پر نفی کا ہے کہ دین کوئی کو نہیں اس اس کی کی تائید میں میں آپ کو ایک حوالہ کر رہا ہوں مفتی ابھی اب تو بھی تھا نا مفتی جی جی یہ نظامیہ کا ہاں۔ اس کا بیان ہے کتاب ہے دینی مدارس کا نظام تعلیم انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسلام آباد سے چھپی ہے یہ صفحہ نمبر چون پر اس کا بیان ہے دو متوازی نظام تعلیم اس سے متعلق گزارش ہے بیان پڑھ رہا اس سے متعلق گزارش ہے کہ اگر صرف نصاب تعلیم طریقہ تعلیم اور اغراض تعلیم کا تفاوت ہوتا تو ان عمر میں تبدیلی پر غور ہو سکتا تھا لیکن یہاں دینی اور نادینی کا سوال ہے یہ دو سکے بلکہ نتیذین ہیں ان عمر کا جمع ہونا محال ہے اس وقت سرکاری تعلیمی اداروں میں میں مارکا آرش جاری ہے یہ تو انتظار کم رہا ہے سرکاری تعلیمی اداروں کی تعلیم کا جب تک کوئی واضح رخ متعین نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی رائے دینا فکر ہے فی الحال سرکاری اداروں میں لادینی تعلیم کی طویل یہ ہے کہ وہاں کے استاد اور طالب علم کے لیے تین پسند کی کوئی شرط نہیں یہی وجہ ہے کہ وہاں کے استادوں اور پروفیسروں کی اکثریت لادین ہے جو انہیں سرکاری اداروں کی پیداوار ہے طالب علم کے لیے پسند کی کوئی شرط نہیں ہے اس سے تھوڑا جا فرق کمی کر کے مطابق یہ ہونا چاہیے طالب میں پسند کرنا شرط رکھا گیا ہے یہ میں ثابت کروں گا مطلب ملاقات کرنا جی اگلے لکھتا ہے دیگر موسم ممالک میں تعلیم تمام اسلامی ممالک کا وہی حال ہے جو پاکستان میں یعنی سرکاری اداروں میں لا دینی تعلیم اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تعلیم دی جاتی ہے اللہ ماشاء اللہ وہاں کے نجی دینی تعلیم ادارے میں کریم نشاب علی پر مبنی ہے اور وہاں بھی متدین علماء کرام اسی کے سر و سامانی میں کام کر رہے ہیں جس میں پاکستانی علماء مبتلا ہیں تمام مسلم ممالک میں نجی کے اداروں اور حکومت کے درمیان لاگا آ رہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ دینی اداروں کو اس امتحان میں استقامت اور استقلال عطا فرمایا آمین فرمانی کی اس کا بیان ہے جس کا تو غور فرمایا جی کہ ذرا یہ تو ہدایت ہے اور اجتماعی نتیجے ہیں ہاں ہوں اچھا پاکستان جیسے کے ساتھ تعلیم کی تعلیم اچھا اور رسول کی خدمت نہ آپ کو کامیاب